ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے بھیجی تھی انہیں قاری کہا جاتا تھا راستے میں بنو سلیم کے دو قبیلے رال اور زکوان نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی یہ کنواں بارمعونہ کے نام سے مشہور تھا صحابہ نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہارے خلاف یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ضرورت پر معمور کیا گیا ہے لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ کو شہید کر دیا اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ان کے لیے ایک مہینے تک بد دعا کرتے رہے اسی دن سے دعائے قنوت کی ابتدا ہوئی ورنہ اس سے پہلے ہم دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے اور عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا کہ ایک صاحب عاصم احول نے انس رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں پوچھا کہ یہ دعا رکوع کے بعد پڑھی جائے گی یا قرت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ قرت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اٹھاسی